یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے بھائی یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے بھائی یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے بھائی یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے بھائی خدا کو بھول کر ساری خدائی خدا کو بھول کر ساری خدائی لگی ہر سو ہوس میں ایسی بھائی لگی ہر سو ہوس میں ایسی بھائی ہزر کے واسطے ہی آشنائی اسی کے واسطے ہر سو لڑائی یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے بھائی یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے بھائی یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے بھائی یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے بھائی یہ حب مال ہی کا ہے نتیجہ لڑے آپس میں چاچا اور بھتیجا یہ حب مال ہی کا ہے نتیجہ لڑے آپس میں چاچا اور بھتیجا بس اب خاموشی سے یہ زہر پی جا مگر نہ کھل نہ جائے پار سائی پیسہ چیز ہی ایسی ہے بھائی یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے بھائی یہ یہ پیسہ پیسہ چیز چیز ہی ہی ایسی ایسی ہے ہے بھائی بھائی یہی بنتا ہے اکثر وجہ خامی کدورت دل میں پیدا ہو دوامی یہی بنتا ہے اکثر وجہ خامی کدورت دل میں پیدا ہو دوامی لڑے زر کے لیے ہوئے سے مامی رکھے آپس میں رنجش بھائی بھائی یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے بھائی یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے بھائی یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے بھائی یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے بھائی کرے جو خود کو ہی اس کے حوالے تو اس کی جا کے بھی پڑھتے ہیں لالے کرے جو خود کو ہی اس کے حوالے تو اس کی جا کے بھی پڑھتے ہیں لالے کمالے لاکھ تو دنیا کمالے یقینی ہے مگر اس سے جدائی یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے بھائی یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے بھائی یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے بھائی یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے بھائی کبھی بیما کرا کر مال لے لے کبھی لے لون اور تکلیف جھیلے کبھی بیما کرا کر مال لے لے کبھی لے لون اور تکلیف جھیلے پرا اس بانڈ کا جوا بھی کھیلے کرے اس کے لیے سودی کمائی یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے بھائی یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے بھائی یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے بھائی بھائی یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے کوئی تو دل دکھا کر مال لے لے کوئی نظریں بچا کر مال لے لے کوئی تو دل دکھا کر مال لے لے کوئی نظریں بچا کر مال لے لے کوئی خنجر دکھا کر مال لے لے اسے خاطر ہے قتل و خون لڑائی یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے بھائی یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے بھائی یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے بھائی یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے بھائی مساجد کا بنانا غیر ممکن مدارس میں لگانا غیر ممکن مساجد کا بنانا غیر ممکن مدارس میں لگانا غیر ممکن کسی کے کام آنا غیر ممکن کہ رکھے جمع کر کے پائی پائی یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے بھائی یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے بھائی یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے بھائی یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے بھائی اگرچہ عمر ہے اسی برس کی مگر علت لگی ایسی حوث کی اگرچہ عمر ہے اسی برس کی مگر علت لگی ایسی حوث کی کہ ہر دم فکر مائی نس پلس کی اجل بھی دیکھ کر کے مسکرائی یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے بھائی یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے بھائی یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے بھائی یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے بھائی کبھی غیروں سے بھی یہ جوڑ ڈالے کبھی اپنوں سے بھی رخ موڑ ڈالے کبھی غیروں سے بھی یہ جوڑ ڈالے کبھی اپنوں سے بھی رخ موڑ ڈالے یہ رشتے خون کے بھی توڑ ڈالے کرائے باپ ماں تک سے لڑائی یہ بیسا چیز ہی ایسی ہے بھائی یہ بیسا چیز ہی ایسی ہے چیز ہی ایسی ہے بھائی پیسہ چیز ہی ایسی ہے بھائی پدریوں بھی پسر کا حق اڑا لے کہ کر دے آق اور گھر سے نکالے پدریوں بھی پسر کا حق اڑا لے کہ کر دے آق اور گھر سے نکالے بہن کا بھی کوئی ترکا دبا لے کوائے اوقبا کی ساری کمائی पैसा चीज ही ऐसी है भाई ये पैसा चीज ही ऐसी है भाई ये पैसा चीज ही ऐसी है भाई ये पैसा चीज ही ऐसी है भाई کوئی زر کے لیے چھت بیچ ڈالے کوئی تو ملک و ملت بیچ ڈالے کوئی زر کے لیے چھت بیچ ڈالے کوئی تو ملک و ملت بیچ ڈالے کوئی کم بخت عزت بیچ ڈالے کہ پھیلائے جہاں میں بے حیائی پیسا چیز ہی ایسی ہے بھائی یہ پیسا چیز ہی ایسی ہے بھائی یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے بھائی یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے بھائی اثر ایک اور پہلو بھی ہے اس کا نہیں آیا ہے اب تک ذکر جس کا اثر ایک اور پہلو بھی ہے اس کا نہیں آیا ہے اب تک ذکر جس کا مگر اتنا بڑا ہے قلب کس کا کہ پائے اس کی چاہت سے رہائی یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے بھائی یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے بھائی پیسہ چیز ہی ایسی ہے بھائی پیسہ چیز ہی ایسی ہے بھائی ہو استعمال اس کا راہ دی میں خدا کا دین غالب ہو زمین میں ہو استعمال اس کا راہ دی میں خدا کا دین غالب ہو زمین میں نگاہ رحمت للعالمی میں ہے ایسا بھلائی ہی بھلائی پیسہ چیز ہی ایسی ہے بھائی یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے بھائی یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے بھائی یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے بھائی اگر گاڑی کی نعمت ہے مہیا گھمائے اہل دل کو پہیا اگر گاڑی کی نعمت ہے مہیا گھمائے اہل دل کو پہیا کرائے اپنی گر اصلاح بھیا نہیں ہے ایسی دولت میں برائی یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے بھائی یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے بھائی یہ پیسا چیز ہی ایسی ہے بھائی یہ پیسا چیز ہی ایسی ہے بھائی مساجد میں مدارس میں لگائیں غریبوں کے کام آئیں مساجد میں مدارس میں لگائیں غریبوں میں کسوں کے کام آئیں محل خلدے بری میں یوں بنائیں کرے دونوں جہانوں کی کمائی یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے بھائی یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے بھائی یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے بھائی یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے بھائی